بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو پچانوے امن چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے ایمان کامل ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمے کا سوال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات اپنی قدرت اور طاقت کی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں کل تک امریکی تاجر عرب پتی سودے باز رنگین مزاج کٹر عیسائی یہودیوں کا گہرا دوست مسلمانوں کا سخت ناقد ڈونلڈ ٹرمپ جب انتخابی مہم میں تھا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منہ بھر کر بول رہا تھا اس کی آواز میں سلیبی جنگجوؤں کی دھمکی تھی اور اس کے انداز میں ایک نائٹ کا تعصب تھا یوں لگتا تھا کہ اگر یہ شخص صدر بن گیا تو امریکہ کے تمام مسلمانوں کو جمع کر کے یا تو انہیں مار دے گا یا نکال دے گا اور اپنی سلیب اور فوجیں لے کر اسلامی ممالک پر چڑھ دوڑے گا یہودیوں اور ہندوؤں نے اسے بھرپور تعاون دیا اسلیہ کے تاجر بھی اس کی پیٹھ پر آکھڑے ہوئے آج دنیا میں سب سے بڑی تجارت اسلحہ کی ہے اور اسلحہ کے تاجر دنیا کے مالدار اور مؤثر ترین افراد ہیں ان تاجروں کی اپنی خفیہ ایجنسیاں ہیں یہ ایجنسیاں جگہ جگہ جنگ بھڑکاتی ہیں اور یوں ان تاجروں کا اسلحہ دھڑا دھڑ بکتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زوردار تقریریں کرنے والے ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بنا دیا گیا اب انتظار تھا کہ ٹرمپ کب مسلمانوں پر فیصلہ کن حملہ کرتا ہے مگر یہ کیا ہوا آج تک ٹرمپ جب وائٹ ہاؤس پہنچا وہاں اس نے خفیہ فائلوں کو پڑھا دنیا کے حالات کا جائزہ لیا تو اس کے ہوش اڑ گئے ہر طرف مسلمان ہر جگہ مسلمان قدم قدم پر فدائی مسلمان گلی گلی میں دیوانے مسلمان ہر رنگ کے مسلمان ہر نسل کے مسلمان ہر بر اعظم میں مسلمان دور دور تک پھیلے مسلمان اسلام پر ڈٹے ہوئے مسلمان ہر میدان کے فاتح مسلمان ہر مزاج کے مسلمان ٹرمپ چکرا گیا ٹرمپ جس قوم کو محض چند دھمکیوں اور چند بموں کی مار سمجھتا تھا وہ نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اپنی اس کمزوری کے زمانے میں بھی دنیا کی سب سے طاقتور اور با اثر قوم ہے وہ لوگ جو طلبیب دہلی اور ویٹیکن میں دوربین لگائے بیٹھے تھے کہ کب ان کا جنگجو ٹرمپ اپنی فوجوں اور اپنے اسلحہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے انہوں نے دیکھا کہ ہنستا مسکراتا ٹرمپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کے ایک سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر اتر مسلمانوں کے ملک سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر اتر رہا ہے وہ اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز ایک اسلامی ملک سے کر رہا ہے اور اپنی تقریر میں بار بار صفائیاں دے رہا ہے کہ میں اسلام کا دشمن نہیں میں مسلمانوں کا دشمن نہیں اور اپنے خطاب میں اپنی پرانی قے کو بار بار چاٹ رہا ہے وہ ٹرمپ جس کے چہرے کی کرختگی کیمروں کے شیشے دھندلا دیتی تھی اب اس کی مسکراہٹ ایک منٹ کے لیے چہرے سے غائب نہیں ہو رہی تھی دو جملوں پر غور کریں ٹرمپ نے صدر بننے کے فوراً بعد امریکی کانگریس سے خطاب کیا تھا اس وقت تک وہ حالات سے لا علم تھا ان بے وقوف لوگوں کی طرح جو اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کو آسان اور ممکن سمجھتے ہیں چنانچہ اس نے اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ ہم اسلامی انتہا پسندی کو روئے زمین سے مٹا دیں گے مگر پھر جب ٹرمپ نے حالات دیکھے اور سمجھے تو کل سعودی عرب میں اس نے کہا اسلامی ملکوں کے حکمران خود اپنے ملکوں سے اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ کریں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ امریکہ آ کر یہ کام کرے گا سبحان اللہ اللہ تیری قدرت مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلامی انتہا پسندی کہاں رہتی ہے اگر معلوم ہوتا تو آج ضرور اسے مبارکباد دینے جاتا کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے انتہا پسند کا دماغ بھی ٹھکانے لگا دیا ہے کل تک ٹرمپ یہ سمجھتا تھا کہ اسلامی انتہا پسندی کو امریکہ اکیلے ختم کر سکتا ہے مگر آج اس کا موقف ہے کہ نہیں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا مسلمانوں کے حکمران خود اپنی عوام کا گلا کاٹیں خود مسلمانوں کا صفایا کریں اور خود اسلامی جہاد کو ختم کریں اور امریکہ کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں جہاد فی صبیر اللہ کا حکم نازل فرمایا اور پھر قرآن مجید میں جہاد کے ہر طریقے ہر فائدے اور ہر فضیلت کو بیان فرما دیا جہاد کا ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ جہاد کی برکت سے انسان کو حقیقت نظر آتی ہے اور وہ دھوکے سے بچ جاتا ہے آپ دنیا میں کفر کی طاقت کفر کی جنگی صلاحیت کفر کی ظاہری ترقی اور چمک دمک دیکھیں تو دھوکہ ہونے لگتا ہے کہ اب نوز باللہ اسلام کا زمانہ نہیں رہا اس زمانے میں نوز باللہ پرانا اسلام نہیں چل سکتا اور اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے تو ہمیں پرانے اسلام کو چھوڑنا ہوگا یہ دھوکہ اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو گمراہ کر دیتا ہے شیطان کافروں کی ایک ایک طاقت اور ایک ایک ترقی دکھا کر کہتا ہے کہ سوچو اب اسلام کی کیا جگہ ہے اب اسلام کیسے غالب آ سکتا ہے مسلمان جہاں بھی اسلام کا نظام نافذ کریں گے کافر وہاں ایٹم بم پھینک کر سب ختم کر دیں گے وغیرہ وغیرہ مجھے یاد ہے کہ جب انیس سو چورانوے فروری کے ٹھنڈے مہینے میں ہم مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد اننت ناگ میں گرفتار ہوئے تو ہمیں ابتدائی تشدد کے بعد کھندروں کے فوجی کیمپ کے ایک کمرے میں اکیلا ڈال دیا گیا وہاں ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ دشمن کی طاقت ہزار گنا زیادہ نظر آئے اور انسان خود کو ایسا ذلیل حقیر سمجھے کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو جائے چوبیس گھنٹے طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی گھن گرج ہزار وارڈ کی تیز روشنی فوجی بوٹوں کی دھمک طرح طرح کے تشدد اور دھمکیاں عجیب مایوس کن خبریں اور ہماری کمزوری کا کھلم کھلا مزاق ہر وقت گالیاں اور کہہ کے کہ بڑے آئے کشمیر کو آزاد کرانے والے انڈیا سے لڑنے کی کس میں طاقت ہے وغیرہ وغیرہ ایسے سخت ماحول میں انسان زیادہ سے زیادہ دو چار دن ہی اپنا حوصلہ برقرار رکھ سکتا ہے اور پھر نمک کی طرح پگھلنے لگتا ہے تب ایمان کے سودے ہوتے ہیں وفاداریاں بدلی جاتی ہیں اور نظریات کے جنازے دفن ہو جاتے ہیں ابتدا میں میرے حواس بھی جواب دے گئے زندگی ایک دم اس طرح بدلے گی یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہاں جہاد اور دعوت جہاد کی آزاد اور شہانہ زندگی اور کہاں یہ ذلت ناک لمحات مگر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اپنے قرب کا احساس نصیب فرمایا دل کو موت کے لیے تیار کیا تو پھر نہ طاقت طاقت نظر آئی نہ کمزوری کوئی کمزوری طاقت اور کمزوری کا چکر تو زندہ رہنے والوں کے لیے ہے کوئی انسان مرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس دنیا کی طاقت اور کمزوری سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی فکر اگلے جہان کو سنوارنے پر مرکوز ہو جاتی ہے ہر نماز آخری نماز ہر سجدہ آخری سجدہ اور بس دنیا سے الوداع اس حالت نے ارد گرد کے ماحول کو بالکل بے اثر کر دیا نہ تیاروں کی آواز مسئلہ رہی اور نہ بوٹوں کی دھمک بلکہ فکر یہ ہوئی کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے کیونکہ اسی کے پاس جانا ہے ایک ایک گناہ پر توبہ ایک ایک غلطی پر آہیں یوں الحمد للہ تیرہ دن اس وحشت ناک قبر میں ایسے گزرے کہ الٹا دشمن پر روب چھا گیا ایک جنرل نے ملاقات کی اور تعویذ دم کی فرمائش کرنے لگا شاید تفتیش کاروں اور سنتریوں نے اسے کچھ بتا دیا ہوگا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی طاقت دیکھیں کہ ایسی جگہ پر وہ ہمیں توڑنے کی بجائے خود ہمارے سامنے ٹوٹنے بکھرنے لگے اور اپنی کمزوریاں بتانے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آزادی بھی واپس عطا فرمائی اور الحمد جہاد کی خدمت بھی نصیب فرمائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جن حالات میں ایک مظلوم انسان طاقتور دشمن کے پنجے میں بیٹھا تھا کون سوچ سکتا تھا کہ یہ انسان کبھی رہا ہوگا اور جہاد کی ان چوٹیاں پر پہنچے گا جہاں انڈیا کے حکمران بھی رونے پر مجبور ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی نشانیاں ہیں آج آپ کافروں اور منافقوں کی طاقت شور اور چمک دمک دیکھیں تو یہی لگتا ہے کہ بس اب زمانہ بدل گیا اب اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں اب جہاد کے لیے کوئی جگہ نہیں لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہاد کو مانتے ہیں جہاد کو سیکھتے ہیں جہاد میں نکلتے ہیں تو آپ کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ضرور دوبارہ غالب ہونا ہے اور یہ بالکل ممکن ہے اور جہاد میں ہمیشہ کامیابی ہے اور یہ کامیابی ہر مخلص اور سچے مجاہد کو ملتی ہے اور جہاد کے نتائج اور ثمرات ہمیشہ بہت دور دور تک پھیلتے ہیں آج کفریہ طاقتیں مجاہدین کے سامنے بے بس ہو چکی ہیں کہ بڑے بڑے دماغ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے مسلسل ہار رہے ہیں اور مجاہدین مسلسل جیت رہے ہیں اور اب ہمیں مجاہدین کا خود سامنا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ختم کرنا چاہیے یہ منصوبہ بھی ناکام ہوگا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ماضی میں بھی بار بار آزمایا گیا اور اب اسے نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ آزمایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ اگرچہ مسلمانوں کا کافی نقصان کرتا ہے مگر اس آپس کی لڑائی کے ذریعہ مسلمانوں کو لڑنے مرنے اور مارنے کا بہت تجربہ ہو جاتا ہے مسلمان جب جنگ کے عادی اور خوگر بن جائیں تو پھر انہیں روکنا کسی کے بس میں نہیں رہتا اور چونکہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا آسمانی وعدہ موجود ہے اور یہ امت آخری امت ہے اور دنیا سے اسلام اسی وقت ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ہی ختم فرمانے والے ہوں گے اس لیے مسلمانوں کی باہمی لڑائی سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا البتہ بہت سے مسلمانوں کو لڑنے کا طریقہ آ جاتا ہے اور جب یہ لوگ کفار کے خلاف جہاد میں نکلتے ہیں تو ان کی جنگ بہت زوردار اور شاندار ہوتی ہے ویسے بھی اب دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے بہت بے پردہ ہو چکی ہے اور بہت قریب قریب ہو چکی ہے اب کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ دوسرے کے گھر میں آگ لگائے اور اپنے گھر کو اس آگ سے بچائے رکھے وہ دوسروں پر چنگاریاں پھینکے اور خود اپنے دامن کو بچا لے اب جنگ شروع ہو چکی ہے اور دنیا سمٹ چکی ہے امن صرف ایمان میں ہے اور سلامتی صرف اسلام میں ہے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا یا اسلام کو تبدیل کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے ہاں دجال کے بس میں بھی نہیں